سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دے رہے تھے انہوں نے کہا میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسا نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6028